سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تم اس سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چوون